شٹھر اور کش یہ ان کی بارہ سالہ طویل جلاوطنی کے اختتام کے قریب تھا وہ جنگل میں ایک ہرن کا پیچھا کر رہے تھے ہرن انہیں بہت دور لے گیا اور پھر غائب ہو گیا تھکے ہارے پانڈو آرام کرنے بیٹھ گئے اداسی سے انہوں نے ہرن کے بارے میں بات کی جو دور ہو گیا تھا یودھی شٹھر نے دیکھا کہ انہیں خوش کرنے کے لیے کسی سرگرمی کی ضرورت ہے تو اس نے نکولا کو بلایا چھوٹے بھائی مجھے پیاس لگی ہے نکولا اٹھ گیا میں جا کر پانی لاتا ہوں اس نے کہا اس نے ایک درخت پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا وہ اچھا زیادہ دور ایک تالاب تھا وہ درخت سے اتر کر وہاں چلا گیا تالاب کے کنارے پر اسے شدید پیاس محسوس ہوئی اس نے پینے کے لیے ہاتھ کا چلو بنایا پھر چاروں طرف سے آواز آئی رکو تم میرے سوالوں کا جواب دینے کے بعد پی سکتے ہو اس نے کہا لیکن نکولا نے آواز کو نظر انداز کر دیا اس نے پانی کا ایک گھونٹ لیا پھر وہ مر گیا جب نکولا واپس نہیں آیا تو یودھیشٹھر نے سیدیو کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا سیدیو تالاب پر آیا اور پیاس کی شدت سے پریشان تھا اس نے پینے کے لیے چلو بنایا ایک آواز نے اسے چیلنج کیا اپنے جوڑواں کی طرح سیدیو نے اسے نظر انداز کیا اور پیا وہ بھی گر کر مر گیا اگلا ارجن آیا اس نے اپنے بھائیوں کو زمین پر بے حرکت پڑے دیکھا جب وہ ہکا بکا کھڑا ہوا تو اسے ایک آواز سنائی دی جو اسے للکار رہی تھی ارجن کو معلوم ہوا کہ یہ وہی دشمن ہے جس نے اس کے بھائیوں کو قتل کیا ہے غیر مری دشمن دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا ارجن نے کہا پھر وہ پیاس سے قابو ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے جیسے ہی میں کچھ پانی پی لوں اس نے پیا اور گر کر مر گیا بے چینی سے انتظار کرنے کے بعد یودھی شٹھر بھیم کی طرف متوجہ ہوا پیارے بھائی عظیم ہیرو ارجن ابھی تک واپس نہیں آیا ہے کچھ ہولناک ہوا ہوگا برا کرم جا کر معلوم کرے پانی بھی لے آؤ میں پیاس سے مر رہا ہوں بھیما کچھ بولے بغیر جلدی سے چلا گیا جب وہ تالاب پر پہنچا تو اس نے اپنے بھائیوں کو وہاں پڑے دیکھا اچانک اسے آواز سنائی دی بھیما نے اس کی دھمکی کو ٹھکرایا اور پی لیا وہ اپنے بھائیوں کی طرح مر کر گر پڑا آخرکار شٹھر آیا پیاس اور فکر سے ڈر کر اپنے بھائیوں کو وہیں پڑے دیکھ کر رونے لگا وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے چہروں پر ہاتھ مارا اس کے لیے ہم نے اپنی برسوں کی جلاوتنی برداشت کی ہائے میرا دل ٹوٹ رہا ہے میں اس دنیا میں کیسے رہ سکتا ہوں پھر ایک بڑی آواز نے کہا تمہارے چھوٹے بھائیوں نے میری باتوں پر کان دھرے بغیر پی لیا انہوں نے اپنے تکبر کا بدلہ چکایا تمہیں اپنی پیاس بجھانے سے پہلے کم از کم میرے سوالوں کا جواب دینا چاہیے یو دھی شٹھر نے محسوس کیا کہ یہ کش کی آواز ہے اپنے سوالات پوچھیں اس نے کہا کش جو لوگ جھنجھلاہٹ میں ہیں ان کو کیا بچاتا ہے یو شٹھر ہمت کوئی عقلمند کیسے بنتا ہے عقلمندوں کی صحبت میں رہنے سے زمین سے زیادہ باوقار چیز کیا ہے ایک ماں ہوا سے زیادہ تیز کیا ہے دماغ مسافر کا سب سے اچھا دوست کیا ہے سیکھنا خوشی کیا ہے دماغ اور عمل کے درمیان ہم آہنگی اچھا سلوک ایک آدمی کو کیا چھوڑنا چاہیے سب سے پیار کیا جائے فخر کس نقصان سے خوشی ملتی ہے غم نہیں غصے کا نقصان امیر بننے کے لیے آدمی کو کیا ترک کرنا چاہیے خواہش کامیابی کی پہلی شرط کیا ہے مسلسل کوشش منافع میں سب سے بہتر کون سا ہے کوئی بیماری نہ ہو موت میں آدمی کے ساتھ کون ہے دھرم ہی موت کے بعد ایک کے ساتھ ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ کیا ہے ہر روز لوگ مخلوقات کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی وہ ہمیشہ زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کش نے کئی سوالوں کے ساتھ یودھی شٹھر کو دبایا یودھی شٹھر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان سب کا جواب دیا آخر میں کش نے کہا میں آپ کے جوابات سے خوش ہوں اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کو چن لو میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا نکولا وہ ہے جسے زندہ رہنا چاہیے یودھی شٹھر نے کہا اچانک ایک طاقتور کا شکل اختیار کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے کہا دھرم راجا نکولا کیوں تمہارے بھائی بھیم کے پاس سولہ ہزار ہاتھیوں کی طاقت ہے تمہارا بھائی ارجن تیر اندازی میں بے مثال ہے ان پر نکول کو کیوں چنا یہی وجہ ہے یودھیشٹھر نے جواب دیا میرے والد کی دو بیویاں تھیں کنتی اور مادری میں کنتی کا بیٹا ہوں میری خواہش ہے کہ مادری کا ایک بیٹا زندہ رہے اس لیے میں نکولا کی زندگی مانگتا ہوں مجھے تم پر فخر ہے یو شٹھر آپ واقعی ایک اعلی شخصیت ہیں آپ اپنے ہر کام میں دھرم کی پیروی کرتے ہیں اس لیے میں آپ کے تمام بھائیوں کی جانیں واپس دے رہا ہوں کش نے کہا اور غائب ہو گیا راجا جی کے مہابھارت کی دوبارہ بیان کردہ اقتباسات کے ساتھ موافقت